حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ابان کی روایت میں ہے کہ وہ قبیلہ سے تھی اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے اور حمل سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو طلب کیا اور اس سے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس عورت کو لے آنا چنانچہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ اسے لے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس اس پر کے کپڑے سخت کر کے باندھ دیے گئے پھر آپ نے اس کے متعلق حکم دیا اور اسے رجم کر دیا دیا گیا پھر آپ نے نے انہیں حکم تو انہوں اس پر نماز جنازہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے ستر آدمیوں میں تقسیم کر دیں تو انہیں بھی کافی ہو جائے اور کیا بھلا تم نے اس سے بڑھ کر بھی کوئی دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے ابان سے کپڑے سخت کر کے باندھنے کی بات مر بھی نہیں ہے سننے ابوتابود حدیث نمبر چار ہزار چار سو چالیس